اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کچھ شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں ان سے کہو کہ تھوڑے سے مزے اڑا لو کیونکہ آخر کار تمہیں جانا دوزخی کی طرف ہے